حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلاۃ السلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو کتاب کے آخر میں کیوں لائے ہمارے مشائق اور ہمارے اساتذہ عموماً ان تین باتوں پہ اپنے درخت کو موقوف کیا کرتے تھے تاکہ بنیادی باتیں بخاری کے حوالے ہی سے ہو پائیں ادھر ادھر کی تمہید میں وقت کو صرف نہ کیا جائے جہاں تک حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کا تذکرہ ہے یا ان کا ذکر خیر ہے تو امام صاحب کا نام نامی اس نے گرامی محمد اور سلسلہ نصب کچھ یوں ہے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن احمد بر بزبا الجوفی البخاری حافظ حاصل حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب ہو یا علامہ مرزی کی تہذیب الکمال ہو یا علامہ نبی رحمۃ اللہ علیہ ہو انہوں نے عموماً امام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا نقل نسل یوں ذکر کیا ہے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردسبہ الجوفی البخاری البتہ حافظ ابن حجر میں تخلیق میں یہ ان کی کتاب تخلیق تعلیق اس موضوع پہ منحصر ہے کہ صحیح بخاری میں جو معلق روایات آئی ہیں ان کو اسناد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے اور مطلب کی بات یہ ہے کہ اس کتاب میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اسانیب کے روایات کو ذکر کیا یہ ہے سوال اپنی صنعت اپنی صنعت سے لے کے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے تمام شیوخ کے واسطوں کے حوالے سے یہ و تعلیق لکھی و تعلیق کی آخری پانچویں جلد میں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر کیا ہے وہاں انہوں نے ان کا شجرہ نسل یوں بیان کیا ہے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردبا بن الحنف البخاری الج تخلیق و تعلیم لیکن دوسری قبر باری کا مقدمہ ہو تہذیب ہو تقریب ہو اس میں بردزبہ کے بعد الحنف کا ذکر نہیں البتہ اس سے حد کے علامہ ابن رشید رحمۃ اللہ علیہ نے مل الحبن مل اس میں انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے توسط سے اسناد سے جو روایات بیان کی ہیں اپنی صنعت سے اس میں بفا اوقات امام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ یوں بیان کیا ہے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن بغیرہ بن الف بر یعنی مغیرہ کے والد ان کا نام آنف ہے اور بردسبہ آنف کا لفظ فرق سمجھیں آپ آخر میں نے اجر میں جو ذکر کیا ہے اور عموماً جو بیان کیا جاتا ہے وہ صرف بردسبہ تک ہے بردسبہ سے آگے ابن آنف کا ذکر نہیں کتابوں میں عموماً ذکر نہیں لیکن تبلیغ میں آپ نے ذکر کیا ہے مگر وہ ذکر بھی محل نظر ہے صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ مغیرہ کے باپ کا نام آنف تھا اور ان کا پیشے کے اعتبار سے لقب بردسبہ تھا بردسبہ فارسی زبان میں کہتے ہیں کسان کو کھیتی باڑی کرنے والے تو کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے امام شاہ رحمت اللہ علیہ کے جد اعلیٰ اسی بنیاد سے انہیں بردزبہ کہا جاتا تھا ورنہ نام ان کا اہل تھا جس طرح کہ ابن رشید رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے اللہ اکبر کبھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تیرہ شوال جمعے کے روز جمعے کی نماز کے بعد ایک سو چورانوے میں پیدا ہو ایک سو نبے چار چورانوے امام بخاری تیرہ شوال تھی جمعے کا دن تھا اور جمعے کی نماز کے بعد اس دنیا میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اللہ جل جلال نے متنفس بنایا اللہ اکبر کبیرہ ابھی چھوٹے تھے کہ باپ کا سایہ کر سے اٹھ گیا اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی تمام تر پرورش ان کی والدہ مرحوما نے کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد جس طرح آپ نے سنا کیا نام ہے اسماعیل محمد بن اسماعیل یہ اسماعیل بھی محدث تھے اور بڑے نیک سالے متقی اور پرہیزگار انسان تھے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے یہ شاگرد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تاریخ القبیر میں تاریخ القبیر میں اور ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اشقاف میں ان کا تذکرہ کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد والد اسماعیل اور یہ اتنے پارسا اور نیک آدمی تھے آپ اندازہ کریں فرماتے ہیں کاروبار کرتے تھے تجارت پیشہ کام کا فرماتے ہیں کہ میری کمائی میں ایک درہم دینار نہیں ایک درہم بھی مشتبہ نہیں اتنا بڑا اور اتنی پرہیزگاری اور ہمت و حرمت کا اتنا اہتمام فرماتے ہیں کہ میرے مال میں ایک ہبا ایک درہم بھی حرام کمائی کا کجا مشتبہ کمائی کا بھی نہیں حرام اور مشتبہ میں تو آپ فرق سمجھتے ہیں نا تفصیل کی ضرورت نہیں مشتبہ پیسہ بھی ایک میرے مال میں نہیں اب جو حلال کمائی سے اولاد پڑے گی اس میں کتنی برکت ہوگی اس میں کتنی برکت ہے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے فرمایا نا یا مطلب یہ بات روام بنو شاہ آج پورے ماحول اور معاشرے میں بے عملی بلکہ بد عملی کی جو انتہا ہو رہی ہے اس کا پس منظر کیا ہے اس کا پس منظر یہی حرام کمائی حلال کا اہتمام نہیں حرام کمائی ہی اصل میں سبق حلال کا کمایا ہوا حلال کا کھایا ہوا اس سے انسان کی طبیعت میں نیکی کی طرف رجحان بڑھتا ہے وہ جس طرح ایک لیکی دوسری نیکی کے لیے اثر کرتی ہے ایک غلط کام دوسرے کام کے لیے غلط سبب بن جاتا ہے ترنت بعد جلس ہم جلس پرواز جسے ہم کہتے ہیں بالکل اسی طرح حلال کمائی نیکیوں کا منبع اور نیکیوں کا سبب بنتی ہے اور حرام کی کمائی وہ برے کام بد مجلسیں نافرمانی کے کام اور معمولات ان سے یہ حرام کی کمائی ہے وہ آبادہ اور کمار کی آزم اللہ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یوں اپنے والد کی حلال کمائی سے پلے ہیں بھائیوں میں مدارس کا انتظام کرنے والے اور آپ بھائیوں سے بھی عرض کروں گا مدرسوں کے خدمت گزاروں سے بھی عرض کروں گا کہ وہ اپنی کمائی کو کبھی بھی سنبھالا کر لیا جائے آج ہم کہتے ہیں مدارس کے مولانا چنا لاؤ سری کیوں پیدا نہیں ہوتے میر سیال کو بھی پیدا کیوں نہیں ہوتے یہ سوال کرتے ہیں آپ بھی ذرا سوچیں کہ ہم مدارس کو کیا دیتے ہیں کس کمائی سے دیتے ہیں جس قسم کی کمائی ہوگی نتیجہ اسی قسم کا برامد ہوگا اس لیے مدارس کے ساتھ تعاون کرنے والے حضرات اور بھائی وہ اپنی کمائی کا بھی لحاظ کرے پھر نتیجہ ہیں تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی یوں سمجھیے کہ نتیجہ تھا کہ اپنے والد گرامی کی حلال کمائی کے کھانے کا والدہ کی بے تربیت اور والدہ کی دعائیں وہ مزید اس پہ شامل ہار اللہ اکبر کبیرہ بچپن ہی میں چھوٹی عمر میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے قرآن مجید یاد کر لی ہے فرماتے ہیں کہ قرآن مجید یاد کرنے کے دوران ہی میرے دل میں یہ اللہ نے بات ڈال دی کہ مل رہے قرآن مجید کے بعد احادیث پاک کو بھی یاد کرنا چاہیے اللہ عبد جناب نے یہ خیال میرے دل میں ڈال دیا تو قرآن مجید کو ضبط کرنے کے بعد حفظ کرنے کے بعد میں احادیث پاک کو حفظ کرنے میں مشغول ہوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ وقت عمر دس سال تھی جس وقت انہوں نے حدیث کا سبق لینا شروع کر دیا نیتا پور بخارا کے شہر کے وقت کے جو مشائق اور علماء تھے ان اب سوچے کہ دس سال کا بچہ کیا ہوتا ہے وہ حدیث پڑھتا ہے آج کل کے متبادلہ علوم حدیث کو سمجھنے کے لیے اس دور میں نہ تھے زیادہ سے زیادہ علم و ناز کی ابتدائی باتیں تھیں باقی فنون کی کتابیں اس دور میں ان کا تصور نہ تھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے احادیث کا سبق لینا شروع کر دیا آج تو قرآن بھی مشکل ہے حدیث بھی مشکل ہے نہ فلسفہ جو ہے وہ مشکل ہے قرآن بھی مشکل حدیث بھی مشکل نہ فلسفہ مشکل نہ منطق مشکل گنگا الٹی رہتی رہتی کہتے ہیں کہ جناب یہ عموم سے مشکل نہیں ہے یہ مشکل ہے ان کو بڑے بڑے سمجھے تو وہ سمجھ سکتے ہیں عام لوگ سمجھ نہیں سکتے اللہ ہے اللہ علیہ راجو قرآن کو جناب کوئی نہیں سمجھ سکتا ہاں؟ حدیث کو بھی نہیں کچھ سمجھ سکتا بڑا عالم سمجھ سکتا ہے لیکن بھائیو یہ بھی ایک سازش ہے کتاب سنت کے خلاف انہ ہے وہ انہ راجو جنریٹر ہی چلا لو بھائی اچھا۔ سماتے تھے مولانا بھی ایک بجے تک تو رہ گئی لیکن ماشاء اللہ کان و مالم جنم عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی عمر چھ دس سال تھی جب انہوں نے حدیث کا علم پڑھنے کا آغاز کیا گیارہ سال کے تھے خود ان کا بیان ہے گیارہ سال کے تھے کہ میں اپنے استاد کی مجلس میں حدیث پڑھنے کے لیے گیا استادی جی نے ایک شرم پڑھی اور شرط میں انہوں نے کیا کہا کہ آپ کا سنا تو ان زبیر ان ابراہیم امام بخاری ہم اللہ علیہ بتاتے ہیں میں بول پڑا اور میں نے کہا یا شیخ ابو زبیر لم نب من ابراہیم ابو زبیر نے ابراہیم سے نہیں کیا آپ کیا کرم پیش کرتے ہیں اور عمر کتنی تھی گیارہ سال استاد حیران ہے اور استاد پہلے تو ڈانٹتے ہیں کہ پڑھنے کے لیے آئے اور آج میری غلطیاں نکالنے لگے فرمانے لگے گئے آپ اپنا بیاس دیکھے اپنا اصل مسمدہ دیکھے اس سے شرم کیا اب اس جو آپ کر رہے ہیں اس نے تو اپنے ابراہیم استاد سے سنا ہی نہیں سنا ہی نہیں آپ یہ روایت کس طرح بیان کرتے ہیں اللہ اکبر انہوں نے اپنا مسودہ دیکھا تو مسودے میں غلطی پائی کے واقعی ٹھیک ہے میں نے جو پڑھا ہے وہ غلط ہے اب اس نہیں کچھ اور پوچھتے ہیں بیٹا بچے کیا صحیح ہے بدلاؤ تو صحیح اب امتحان دیتا ہے اس کا فرماتے ہیں کہ یہ ابو زبیر نہیں بلکہ اس کی بجائے زبیر ابن ابھی زبیر ابھی روایت کرتے ہیں ابراہیم سے اور ابراہیم سے ابو زبیر روایت نہیں کرتے مسفے میں بھی اسی طرح امام نے استاد نے دیکھا اور اپنے شاگرد کی تاثیر اور تعریف کی آپ اندازہ کریں کہ ایک سال ہوا ہے حدیث کا سبق لینے لیتے ہوئے ایک سال بعد ہی اللہ جلال علیہ کرام نے اتنی صلاحیتیں پیدا کر دی کہ اساتذہ کی مجلس میں بولنے اور انہیں خبردار کرنے پہ انہوں نے مجبور کر دیا انہیں کے ساتھ امام محمد بن سلام بیتندی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں ان کے پاس امام بخاری رحمت اللہ علیہ کرتے اور بالکل اوائل عمر ابتدا خود فرماتے ہیں کہ بخاری کی صحبت محمد بن اسماعیل میری مجلس میں آتے تھے تو مجھے خوف آنے لگتا تھا ڈر محسوس ہوتا تھا کہ کہیں مجھے جگہ ب جگہ ٹوک نہ دے میں ادھر حدیث خود پڑھتا اور ادھر بخاری کی طرف دیکھتا کہ یہ کہیں غلطی تو نہیں نکال رہا ہے وہ اس بات پر سوال آتے ہیں یہ غلطی سے سوال آتے ہیں یعنی استاد کی مدد میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ جاتے ہیں اور استاد ان سے اتنا متاثر ہے بلکہ پڑھنے کے بعد امام بخاری نکل گیا مدرس سے اس طرح استاد کی مدرس برخاست ہوتی ایک ساتھی ملنے کے لیے ایک ساتھی ملنے کے لیے آئے وہ کہنے لگے یار تم دیر سے آئے ہو ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے ایک بچہ ایک بچہ سبھی کے گھنٹے ایک بچہ اس سے گیا ہے جس کو ستر ہزار احادیث یاد اور کہتے کہ ایک بچہ ہے جس کو ستر ہزار احادیث یاد اللہ وقت اس سے آپ اندازہ کریں کہ بچپن ہی میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا فہم اور کیا ذکاوت اللہ بل جلال نے عطا فرمائی تھی اور کتنی لطافت اللہ بل جلال نے ان کے ذہن ہوئے اور ان کے دماغ میں رکھی امام محمد بن یوسف کرمی سریادی رحمت اللہ علیہ یہ استاد ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ آپ دیکھیں مصر میں ان کے پاس پڑھنے کے گئے کے لیے گئے ہیں اور ابھی ان کے بال داری کے نہیں آئے داری کے بال ابھی نہیں آئے استاد کی مدرس میں بیٹھے استاد ایک طرف پڑھتے امام محمد یوسف ایک طرف پڑھتے کہتے ہر دس امیر سفیان ان ابھی اور ان ابھی خطاب ان ابھی حمدہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پڑھ دی استاد اب استاد پوچھتے ہیں شاگردوں سے تلمیز سے جتنا ہلکا ہے استاد شاگردوں تم میں سے کوئی ہے جو پہچانے کے ابو اروا کون ہے ابو الخطاب کون ہے ابو حمزہ کون ہے امام بخاری فرماتے ہیں کہ سب خاموش کوئی جواب نہیں دیتا امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کی سے شیخ میں عرض کروں کہ یہ کام ہے اب اروا کام ہے فرمانے لگے بتلاؤ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کی ابھی داری بھی نہیں آئی ہاں؟ سترہ اٹھارہ سال طرف عمر کی فرمانے لگے اب اروا سے مراد مامر بن راشد مادر بن راشد کی کیا سنیت ہے ابو اروا اور ان کے استاد محمد بن راشد کے استاد وہ کون ہے قطاطا بن دعاما اور قطاطا بن دعاما کی کنیت ہے اول کپتاب اور قطاطا کے استاد جس کا نام آپ نے کنیت میں لیے ہے ابو حمزہ یہ کنیت ہے ان بنے مالک خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حالت کی کنیت کیا ہے ابو حمزہ آپ اندازہ کریں کہ بھری مجلس میں استاد ایک شرط کرتا ہے اور اساتذہ کی بجائے اساتذہ کا اصل نام لینے کی بجائے کنا امتحان لینے کے لیے کنا ذکر کرتا ہے ان کے ذکر کرتا ہے اور ان کو بھی اس مجلس میں تمام شاگردوں میں جو اس شرط کو حل کرتا ہے وہ کون ہے اور یہ ابھی تعلیم نہیں ہے آپ اندازہ کیجیے یہ کون ہے ابھی یہ طالب علم ہے مطلب ارشاد سے ابھی تفویض نہیں ہوئے بیٹھے نہیں مطلب مطلب تدریس سے ابھی تشریف نہیں رکھے انہوں نے بلکہ ابھی اساتذہ کے پاس پڑھتے ہیں پڑھنے کے دوران امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی صلاحیتوں سے نوازا <coughs> آپ دیکھیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ہزار اسی اساتذہ کے حدیث کا درس دیا ہے کتنے اساتذہ تھے ایک ہزار اسی اور ان تمام اساتذہ میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو عمل کو ایمان سے خارج سمجھتا ہو عمل کو ایمان سے خارج سمجھتا یعنی کوئی بھی مجھے نہ تھا سب کے سب حدیث کو ماننے والے اور عمل کو ایمان کا حصہ سمجھنے والے ان اساتذہ میں مشہور اساتذہ امام قطعہ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ امام زہر ابن حرب رحمۃ اللہ علیہ امام احمد ابن حمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابن علی شہبہ رحمۃ اللہ علیہ امام علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ امام ابن معین رحمۃ اللہ علیہ امام عبد اللہ ابن زبیر حمیدی رحمۃ اللہ علیہ امام زبان ابن حماد رحمۃ اللہ علیہ یعنی یہ معروف اساتذہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان اساتذہ نے جن سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا ہے ان کے اپنے شاگرد کے بارے میں جو تاثرات ہیں شاگردوں کو چھوڑیے ان کے معاشرے ان کے چھوڑے بعد کے آنے والوں کے افواج نظر انداز کر دے خود اس دور کے جو اساتذہ تھے شروع سے بخاری رحمت اللہ علیہ کے بھائی یہ رہنے دیں میرے لیے رہنے دیں اللہ آپ کا بلا کر امام بخاری رحمت اللہ علیہ جن اساتذہ سے پڑے ہیں وہ تمام سے تمام اساتذہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی شرح اور تاریخ میں رب کو ایک ہزار اسی اساتذہ میں آپ اندازہ کریں خود امام بخاری کا تاثر کیا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا تاثر یہ ہے کہ جتنے بھی میرے سلوک ہیں ان تمام شیوخ میں سے کسی کا رو اور کسی کے علم کا دبدبہ میرے دل میں نہیں سوائے علی ابر مدینی رحمت اللہ علیہ ایک ہزار اسی میں جس استاد سے زیادہ متاثر ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ وہ کون ہے علی ابن مدینی رحمت اللہ علیہ یہی بات کسی نے امام علی گڑھ مدینی رحمت اللہ علیہ سے کہہ دی کہ امام صاحب آپ کے بارے میں محمد بن اسماعیل بخاری کی رائے یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے تمام اساتذہ میں سے جس استاد کا علم اور جس استاد کا علم و فضل اس کا رو اور دبدبا میرے دل و دماغ میں ہے وہ امام علی بن مدینی ہے تو وہ فرمانے لگے دا پودہ ہوں ترین ہوں لم یرا مسلم ہوں چھوڑو بخاری کی کیا بات کرتے ہو بخاری جیسا تو اس نے خود آپ بھی نہیں دیکھا بخاری جیسا کس نے دیکھا یہ تاثر کس کا ہے امام علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ کا وہ استاد جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اپنے تمام اساتذہ میں کھائے اس کا تاثر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ دوسرا استاد امام قطع بن شہید ہے یہ جو آخری حدیث ہے اس آخری حدیث کے راوی امام قطعہ بن سعید بھی اور کتاب الرحمان کا جمع میں امام بخاری احمد اللہ علیہ نے قطعہ بن سعید سے یہ روایت بیان کی ہے قطعہ بن سعید سے تین سو اکتیس حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ لائے اور یہ قطعہ بن سعید امام احمد کے بھی استاد علی بن مدینی کے بھی استاد امام مسلم کے بھی استاد یہ کتابہ بن سعید ابھی شہرا کا بھی استاد امام نسائی کا بھی استاد ابو داود کا بھی استاد یعنی اس دور کے جو اعظم تھے ان کے اساتذہ ان میں تھے ان تمام و تمام کے تمام وہ تنویر تھے یوں سمجھیے کہ امام کتابہ بن سعید رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر کبیرہ اب یہ امام کتابہ بن سعید ان کا تاثر سنیے وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس شرط سے مغرب اور شمال سے جنوب یعنی چاروں اطراف سے لوگ میرے پاس پڑھنے کے لیے آئے لیکن جس قسم کا حفظ جس قسم کا ضبط جس قسم کی یعنی اہمات اور جس قسم کا بڑا اور تقوا اور جس قسم کی صلاحیت علمی میں نے محمد بن اسماعیل بخاری میں دیکھی ہے کسی اور تلمیز میں نہیں دیکھی کسی اور اپنے شاگرد میں نہیں دیکھی بلکہ ایک دفعہ بیٹھے تھے امام کو بن شریف ایک آدمی نے سوال کر لیا سوال کیا شخرال میں صحیح آدمی اگر طلاق دے دے تو اس کی طلاق کا کیا ہے کسی نے ان سے سوال کیا اسی اخبار میں امام بخاری آ گئے وہ امام بخاری اللہ علیہ کو دیکھ کے فرمانے لگے دیکھو احمد بن حنبل علی بن مدینی اسحاق بن رہے آ گئے ہیں مسئلہ ان سے پوچھو کچھ سمجھے بات امام بخاری جو آئے تو کیا کہتے ہیں کہ علی بن مدینی احمد بن حنبل اور اسحاق میں رہ گئے وہ آ گئے ہیں ان سے مسئلہ پوچھو کیا مطلب تھا کہ ان تینوں شیوخ کا علم وہ امام بخاری نے جمع ہے وہ ایک طرف اور تنہا ہاں امام بخاری ایک طرف اللہ اکبر کبیر بلکہ آپ حیران ہوں گے امام ابو مصح احمد ابن ابھی بکر الزہری ابو مصح احمد بن ابی بکر الزہری جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے شاگرد اور موتا کے وہ راوی موتا کے وہ راوی وہ اپنے حلقے میں بیٹھے ہیں اور حلقے میں انہوں نے ایک بات کہی کہتے ہیں محمد ابن اسماعیل محمد ابن اسماعیل اف ان دنا و اب سرو بل حدیث بن احمد ابن حنبل کہ ہمارے نزدیک محمد بن اسماعیل بخاری فقہ میں بھی اور حدیث میں بھی احمد بن حمبر سے بڑا ہوا ہے اللہ اکبر ہلکے میں ساتھی بیٹھے ان میں سے ایک نام آ گیا وہ کہنے لگے شیخ جامت پر کا آپ نے تو حد سے تجاوز کر دیا بجائے امام محمد بن حمبر اور پجائی امام بخاری محمد بن اسماعیل بخاری امام ابو مسر رحمت اللہ علیہ کا جواب سنی فرماتے ہیں لو ادرک کا مالکن لو ادرک کا مالکن ورائی کا وہ ہوں ورائ کا وجہ وہ وجہ اگر تم امام مالک رحمت اللہ علیہ کو پا لیتا اور امام مالک رحمت اللہ علیہ سے شبا کا شبا کرتا امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے بھی تو دونوں کے بارے میں فیصلہ کرتا کہ فقہ اور حدیث سے امام بخاری اور امام مالک میں کوئی فرق نہیں فقہ اور حدیث سے امام مالک اور امام بخاری کے مابین کوئی فرق ہے نہیں اللہ اکبر کبیرہ یہ بات تو امام ابو موسم نے کہہ دی لیکن اس بات کو بھی ایک مثال میں سمجھنے کی کوشش کریں اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ امام بخاری کیا ہے ایک دفعہ امام شافی رحمت اللہ علیہ ان سے محمد بن حسن شہبانی رحمت اللہ علیہ نے پوچھ لی امام محمد بن حسن شہبانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے پوچھ لیا کس سے امام محمد بن اگریز شاہ فری رحمت اللہ علیہ کہ امام صاحب یہ بتلائیں کہ صاحب اللہ اص قوم صاحب کون کہ ہمارے صاحب ہمارے استاد وہ زیادہ فقی ہے یا آپ کا استاد زیادہ فقی ہے اللہ اکبر کبھی تو امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے عالم انصاف انصاف کی بات کرو امام محمد بن حسن شاہانی سے کہتے ہیں کہ انصاف کی بات کہو وہ کہتے ہیں ہاں انصاف کی بات کرو فرماتے ہیں میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں تو بھی فیصلہ کرو کہ قرآن کو میرے صاحب زیادہ جاننے والے ہیں یا آپ کے صاحب زیادہ جاننے والے ہیں میرے صاحب سے جب امام شافی کے نزدیک امام مالک اور امام محمد بن حسن شہبانی کے نزدیک ان کے صاحب کون سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رحم اللہ امام شافی فرماتے ہیں میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں بتلاؤ میرے ساتھ وہ قرآن کو زیادہ جاننے والے تھے یا آپ کے استاد تو وہ امام محمد بن حسن شہبانی فرمانے لگے کہ آپ کے استاد قرآن کو زیادہ جاننے والے کون تھے آپ کے استاد امام شافی نے پھر سوال بات دیا دوسرا آپ فرمائیں کہ حدیث کو زیادہ جاننے والے میرے استاد تھے کہ آپ کے استاد تھے امام شہبانی نے کہا آپ کے استاد حدیث کو جاننے والے زیادہ وہ کون تھے امام مالک تھے امام نفا تھے شاگرد کہتا ہے پھر امام شافی نے سوال ڈال دیا کہا کہ آپ یہ فرمائے کہ آثار سے اور تابعین کو زیادہ جاننے والے وہ میرے استاد ہیں یا آپ کے استاد تو محمد بن حسن شہبانی فرمانے لگے کہ آثار کو بھی زیادہ جاننے والے آپ کے استاد میرے استاد ہیں اب فرمانے لگے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کہ اب آپ ہی انصاف سے کہہ دو کہ قرآن کو جاننے والے بھی امام مالک حدیث کو بھی زیادہ جاننے والے امام مالک آثار صحابہ کو بھی جاننے والے زیادہ امام مالک اب اشتہار اور قیاس تو انہی اقوال پہ انہی تین چیزوں پہ مبنی ہے نا انہی چیزوں پہ مبنی ہے جب یہ تینوں ان تینوں چیزوں میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کو تف حاصل ہے تو پھر صرف اتحاد میں بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو تقدم حاصل یہ مثال آپ سامنے رکھیں اور پھر امام ابو مصب محمد احمد بن ابی بکر ازوری کا وہ قول پیش نگار ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر تو امام مالک کو دیکھ لیتا اور ان سے آدیش کا سما کرتا تو تو فیصلہ کرتا کہ فقہ میں فقہ میں اور حدیث میں محمد بن اسماعیل بخاری اور امام مالک ہم پلہ ہیں دونوں میں کوئی فرق نہیں یہ ہے امام بخار امام ابو مصب رحمت اللہ علیہ بہت سے جانے باتیں کریں آپ دیکھیے امام مسلم رحمت اللہ علیہ جو امام کے شاگرد ہیں وہ کیا فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیر بہت معروف واقع ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ پور میں پہنچے امام مسلم رحمت اللہ علیہ اور دوسرے شاگرد آپ کو ملنے کے لیے آئے مدرس میں علم کی باتیں ہونے لگی تو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے ایک سوال رکھا عرض کرنے لگے امام صاحب ایک سند ہے حدیث ہے وہ کیا کہ حدثنا حجاج ابن محمد حدثنا حجاج ابن محمد ان ابن گریش ان موسا بن اوکھا ان سہیل ابی صالح ان ابھی ہے ان ابھی رہا رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک سرد ہے اور اس سند میں کیا ہے کہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفارت المجلس کفارت المجلس سبحان اللہ وبحمد کا شد اللہ الہ الا اللہ انتا یہ حدیث بیان کی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور فرمانے لگے کہنے لگے کہ استاد جی دیکھیے یہ کتنی نظیف اور کتنی شاندار اور بہترین صنعت ہے امام بخاری اللہ علیہ فرمانے لگے ہاں یہ بہت اچھی سند ہے لیکن نہ معلوم سند تو ٹھیک ہے لیکن معلوم ہے جب یہ جملہ امام بخاری کا سنا امام مسلم اللہ علیہ نے تو طبیعت میں ایک احتیاط پیدا ہو گھبرا گیا کہ یہ سند معلوم ہے روایت معلوم ہے امام بخاری نے فرمایا ہاں امام مسلم کہنے لگے بتلائیے کیا علت ہے فرمانے لگے اللہ بن جلال نے اس کے پردہ ڈالا ہے آپ پردہ پڑا رہنے دے نہ پوچھے اس کے بارے میں راوی کا بیان ہے کہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے امام بخاری کے سر کا پشانی کا بوسہ دیا اور ساتھ کہا دانے یا استاد الاساتذہ اساتذہ کب میں مجھے اجازت دیجیے میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کے پاؤں کا بھی گوسا لوں اور قریب تھا کہ وہ رو پڑتے قریب تھا کہ وہ رو پڑتے اور روتے اس طرح لفظائل ہوئے نظروں میں پوچھتے ہیں استاد جی، اس حدیث کی علت بتلائیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے پوچھنا ہی ہے ضروری پوچھنا ہے تو اگر سنیے فرماتے ہیں کہ یہ سند حقیقت اس میں علت کیا ہے فرماتے ہیں حد باسانی بن اسماعیل ان وحید ان موسا بن اقبا ان عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کیا کہ موسا بن اقبا کی اوپر کی سرد دوست نہیں ہے موسا بن اقبا حقیقت عون بن عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں اور یہ روایت مرسل ہے یہ متصل ہے نہیں ہے مسل یہ روایت جب یہ اشارہ کیا تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ پکار اسے لا یوگ ویزو کا اللہ حاصل لا یوگ ویزو کا اللہ حاصل آپ سے استاد جی وہی بن رکھے گا جو آپ کا حاصل ہوگا جو حسب کرے گا وہی آپ سے کے رکھے گا ورنہ تمام آپ کا ادب اور آپ کا احترام اور آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ سمجھتے ہیں بلکہ امام عبداللہ ابن عبداللہ مسلمی محمد عبداللہ بن محمد مصرفی رحمت اللہ علیہ فرماتے عبداللہ بن محمد مسلم رحمت اللہ علیہ جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد اور امام بخاری نے چتالیس روایات امام عبداللہ بن محمد مسلم سے اپنی بے بخاری میں دی یہ کہتے ہیں محمد ابن اسماعیل امام ملم یج ال امام سب کا ہو ملم یہ گل ہو امام سب کا ہو فرماتے ہیں کہ محمد بن اسماعیل بخاری امام ہے جو محمد بن اسماعیل کو امام نہیں مانتا اس کو وہ پہل جانو سمجھے میں جھوٹا ہے وہ کون ہے جھوٹا ہے یہ تاثر کس کا ہے امام محمد عبداللہ بن محمد مسلم اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد آپ دیکھو اور محدثین کے نزدیک جو محدثین کے ہاں القاب معروف ہیں وہ کیا ہے سب سے پہلے ہے مسلم مسلم مسرد الوقت مسرد راس مسرد المیشا نا یہ لقب آتے ہیں رجان کی کتابوں محدث محدث کے بعد حافظ حافظ کے بعد الحاکم حاکم کے بعد الحجہ اور حجہ کے بعد امیر المومنین تو سمجھے بات محدثین کے یہ الفاظ المسرت المحدث الحافظ الحافظ الحجہ اور آخر میں کیا امیر المومنین امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو محدثین نے جو لفظ دیا ہے وہ کیا ہے امیر المومنین فی الحدیث امیر المومنین پھر حدیث امام بخاری ہی نہیں امام بخاری کے علاوہ عبداللہ ابن مبارک امام احمد بن حنبل علی ابن مدینی امام ذکی ان کو بھی امیر و مومنی حدیث کہا گیا بلکہ ابو بکر ذکری رحمت اللہ علیہ حافظ ابو بکر اور ذکری رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک مستقل کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام یہ ہے اطمویر فی ذکر تراج میں من سم ملیا بے امیر المؤمنین اب اور فی ذکر من سم ملیا بے امیر المنی لیکن کس سے اگلی بات دیکھیے علامہ ابن رشید رحمت اللہ علیہ نے علامہ ابن رشید رحمت اللہ علیہ اول الابجل ابجل میں کتاب لکھی ہے اشون الابجل امام ابن رشید ابن رشید نہیں بلکہ ابن رشید وہ اصول افضل میں کہتے ہیں کہ محمد بن اسماعیل امیر و عمرائے عمرائے حدیث امیر و عمرائے یہ تو حدیث کے جو امیر المومنین سے حدیث ہے نا یہ تو امام بخاری کے بھی امام اللہ اکبر کبھی یعنی امیر المومنین تو لقب ہے لیکن محمد بن اسماعیل بخاری وہ پہ ہے وہ امیر المومنین جتنے ہیں ان کے بھی استاد اللہ اکبر کبیر ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تقریب تحظیب میں جو حافظ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو لقب دیا وہ کیا ہے جبل الحفظ امام الدنیا فی فکر حدیث جبل الحفظ امام الدنیا فی فکر حدیث کہ محمد بن اسماعیل حافظ کا پہاڑ ہے حادثے کا کیا ہے پہاڑ اور دنیا کا امام اللہ اکبر پر کبھی دنیا کا امام سچی بات یہ ہے کہ دنیا نے لوگوں لوگوں نے امام بنائے ہیں نا وہ ایک ایک گروہ کے امام ہیں امام و نفارتیوں کے اکیلے امام امام شافی شافیوں کے اکیلے امام امام احمد ہمبلیوں کے امام امام مالک مالکیوں کے امام ہیں یہ تو آپ مت پوچھئے نا کہ ان کی آپس میں جھگڑے اور آپس کی لڑائیں کیا ہے امام و لیفا یہ سب آئما ہم ان تمام کی عزت اور ان تمام کا احترام کرتے ہیں اللہ کو لوگ کرم لیکن ان کو امام بنانے والے ماننے والے ان کے اقوال کو اپنے لیے حجت تسلیم کرنے والے وہ پوری امت نہیں ہے بات سمجھے امام النساء کو امت کا ایک حصہ مانتا ہے امام شافی کو امت کا ایک حصہ مانتا ہے امام مالک کو امت کا ایک حصہ مان امام تسلیم کرتا ہے امام احمد کے حمبل کو بھی امت کی ایک جماعت امام تسلیم کرتی ہے سبھی نہیں اللہ اکبر لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پوری دنیا امام کہتی ہے امام بخاری اللہ علیہ کو پوری دنیا امام مانتی ہے کیوں مانتی ہے اس لیے کہ امام بخاری اللہ علیہ نے حدیث کو جمع کیا ہے کس کو جمع کیا ہے حدیث کو اور حدیث کس کے لیے ہے تو حدیث پوری امت کے لیے ہے نا پوری امت کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قیاسات اور اپنے آرا اور اپنے اخبار کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا بلکہ انہوں نے کس کو پیش کیا ہے سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پیش کیا ہے اور انہی فرامین کو صحیح طور پہ پیش کرنے کا نتیجہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ پوری امت کے کیا ہے امام آج مالکی ہو کوئی امبلی ہو کوئی شافی ہو کوئی انفی ہو کوئی وہ بخاری کے درس کے بغیر وہ بخاری کی کے درس کے بغیر نہ درس دینے والا اس کے بغیر شیخ عزیز بنتا ہے اور نہ ہی کسی طالب علم کو اس وقت تک علم کی سمجھ آتی ہے جس وقت تک وہ بخاری کا سبب نہ لے بات سمجھے گا نہیں کوئی بھی ہے آج کے دور میں آپ دیکھیں پھر ایک سڑک سمجھیے لوگوں نے اپنے مطلب کی حدیث کو جمع کیا ہے جب دیکھا نا ہمارا مطلب ان سے نہیں سرتا ان سے نہیں نکلتا تو کتابیں لکھنا شروع کر کہ جی ہمارا مطلب بھی حدیث کے مطابق ہم بھی حدیث کو ماننے والے اور حدیث کے مطابق آثار السلم بھی لکھی لیکن اور اس کے ساتھ آخری دور میں علاؤ السلم بھی لکھی آپ ایمانداری سے پوچھیں اور بتلائیں اور کہیں پوچھے جا کے کہ آسارو سورن اور اے راؤ کو ہنسی مدارس کے علاوہ کوئی اور مدرسہ پڑھتا پڑھاتا ہے اس مدرسے میں پڑھائی جاتی ہیں یہ کتابیں کہنے کو تو تم نے حدیث کی کتابیں لکھی لیکن کسی مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے یہ کا ہنسی مدارس کے لیکن کون سا وہ مدرسہ ہے وہ ہنسی ہو یا کسی اور مسلک کا ہو جس میں صحیح بخاری نہیں پڑھائی جاتی اور ساری کتابوں سے بالا کے طور پہ نہیں پڑھائی جاتی ساری کتابیں پہلے پڑھ لی جاتی ہیں آخری میں استاد اور آخری میں شاگرد کس کتاب کا درخت رہتے ہیں امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیر یہ مقام اور مرتبہ اللہ گل جلال نے امام شافی رحمت اللہ علیہ کو دیا ہے پھر کسی امام کی کتاب اس کی اس کے اپنے پیروکار اور اس کے مقلدین وہ مانتے مانتے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں مدمہ ہے اس کی قدر و منظرت مالکیوں کے نزدیک ہے شافیوں کے نزدیک نہیں ہے اگر کتاب العوم ہے یا المہذب ہے یا شرم المہذب ہے تو اس کی حیثیت شافیوں کے نزدیک ہے باقیوں کے نزدیک وہ حیثیت نہیں ہے اسی طرح امام مالک رحمت اللہ علیہ یا امام رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں کی کتابیں ہیں تو ان کی حیثیت بھی ہنسیوں کے نزدیک ہے دوسروں کے نزدیک نہیں ہے بلکہ امام قاضی ابو یوسف کو اور امام محمد کو اور تو سنتن قابل اعتبار ہی نہیں سمجھتے بات ہی ختم ہو گئی میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے پیروکار جن کتابوں کا نام لیتے ہیں وہ کتابیں بھی امام بھی ایک گروہ کے کتابیں بھی ایک گروہ کی لیکن بخاری اور امام بخاری بخاری اور امام بخاری یہ تمام امت کے لیے اور امام بھی تمام امت کے یہ اعزاز اور یہ شرف اللہ دل جلال نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اور ان کی کتاب کو دیا ہے اور کتاب کی اسی لیے امت کا اتفاق ہے کہ اصا اور اسے باغ کتاب اللہ بخاری کہ قرآن مجید کے بعد تارات بھی نہیں سمجھ تو تورات بھی انجیل بھی نہیں باقی کوئی بھی سہایت نہیں قرآن کے بعد جی سب سے بڑا اور صحیح مجموعہ وہ ہے جو امام محمد بن اسماعی بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سکتی ہے کتاب کا نام کیا ہے یہاں بھی ایک جھگڑا ہے اور ایک اختلاف ہے چھوٹا سا اختلاف کہنا چاہیے جھگڑا میں حافظ ابن حضر رحمۃ اللہ علیہ نے حضیستاری نے اس کتاب کا نام جو لیا ہے وہ کیا ہے یا نقط میں وہ کہتے ہیں الجام صحیح المسنت الجام صحیح المسنت من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سنو نہیں وہ ایاب لیکن السلام رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ میں بلکہ ان سے بھی پہلے علامہ امام کلا باسی نے رجال بخاری میں انہوں نے کتاب لکھی ہے کئی بخاری سے راضی ہوگا امام خلابازی انہوں نے سب سے پہلے جو نام لیا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی اس کتاب کا اور اسی کو آگے حفاظت کی ہے امام نبی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب کی کتاب کا نام ہے الجام المسند دو صحیح المختصر فرق سارو فرب سم الجا پہلے کیا تھا الجام صحیح المسند مسن حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیا ہے الجام المسند مسن صحیح المختصر من امور من حدیث نہیں من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی و وہ ہی یہ نام ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کا اور پھر جو نام رکھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امر واقعہ یہ ہے کہ یہ نام اس سے پہلے اس انداز کا کسی کے حاشیہ خیال میں نہیں آیا کسی کے ذہن میں نہیں آیا جو نام امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا نام رکھا ہے اور اس میں جو جو اشارے کیے دیکھیے الجامع کیا مطلب کہ میری یہ کتاب دین کی جامع ہوگی میری یہ کتاب دین کی جامع ہوگی الجام اور نصرت نبی علیہ السلام السلام کی احادیث پہ مشتمل ہوگی احادیث صحیحہ پہ مشتمل ہوگی اور المختصر تمام صحیح حدیث کو میں نے جمع نہیں کیا مختصر طور پہ جمع کیا تمام صحیح حدیث نہیں بلکہ مختصر طور پہ اس کتاب میں صحیح صحیح حدیث کو میں نے جمع کر دیا ہے تو یہ نام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا اور آگے کیا فرمایا من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و میں ہی و ایا ہی حدیث کی کیا تعریف ہے حدیث کو کس کو کہتے ہیں پڑھا ہے نا آپ نے شرح رقبہ میں حدیث کسے جاتے ہیں حدیث کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے قول کو نبی علیہ السلام کے فیل کو نبی علیہ السلام کی تقریر کو قول کو آپ نے سمجھا آپ کا فرمان قول آپ کا فیل آپ کا عمل تقریر کیا ہے کہ آپ کے سامنے ایک عمل ہوا ہے آپ نے اس پہ انکار نہیں کیا خاموشی اختیار کی یا تعریف فرما دی اس کو کیا کہتے ہیں حدیث تقریری تین قسمیں حدیث کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو نام رکھا ہے آپ بتلائیے اور سوچئے کہ وہی اس کی وہ نام اس حدیث کی تعریف سے زیادہ جانے ہے جو امام بخاری نے نام رکھا ہے من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم آ گئے قومی آدھی آ گئی وہ سنوں میں ہی نبی علیہ السلام کے معمولات آ گئے وہ میں ہی نبی علیہ السلام کی تقریری احادیث آ گئی نہ صرف تقریری احادیث آئیں بلکہ زندگی کا پورا خلاصہ آپ کی زندگی کی پوری تاریخ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی الزام و شہری میں جمع کر پہلے محدثین نے یہ بات کہ محدثین کسی نے نام یافتہ رکھا کسی نے الجام رکھا کسی نے کتاب مصنف رکھا لیکن جو نام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دماغ اور دل میں حضر جلال نے ڈالا وہ نام کسی کے خیال میں اس سے پہلے نہیں آیا یہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اعزاز جاتا ہے اور یہ کمال بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حفظ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صلاحیتوں پہ دار اب صحیح بخاری کی بات کو چھوڑتا ہوں اور اس کے حوالے سے کہ محدثین نے کیا کہا ہے صحیح بخاری کے بارے میں امام بخاری کو کس انداز سے اس کو امام بخاری نے اس کو جمع کیا ہے اس بات کو آج کی مدد سے چھوڑتا ہوں آئیے آخری بات اور آخری حدیث پہ جائیے آخری کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی وہ کون سی ذکر کی ہے کتاب التوحید کتاب التوحید و رب الجہمیہ کتاب التوحید و رد علم جہمیہ جہمیہ ایک فرقہ تھا جو اللہ جلال و کرام کی صفات کا انکار کرتا تھا وہ کہتا تھا اللہ ہے بات سمجھو اللہ ہے اب اللہ کی سطح کیا ہیں اللہ حی ہے اللہ علیم ہے اللہ بشیر ہے اللہ سمیع ہے یہ صفتیں ہے نا اللہ سبحانہ ہوا تعالی اللہ قدیر ہے یہ اللہ بل جلال کی صفات ہے وہ کہتے ہیں میں ہم یہ سستے نہیں مانتے کیا مانتے ہو اللہ مانتے ہو اللہ مانتے ہیں لیکن اللہ کی سفتیں یہ ہائی کیوں نہیں مانتے کلیم اللہ جلال متقل ہے کلام کرتا ہے کیوں نہیں مانتے جی اگر ہائی مانے تو اللہ کا وجود ماننا پڑے گا معاذ اللہ سما اس کا اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا وجود ہے جس طرح ہمارا وجود ہے اس میں حیات ہے تو یہ زندگی ہے حیات نہیں ہے سانس نہیں ہے تو موت ہاں؟ اگر ہائی مانے تو اللہ کا وجود لازم آئے گا ہاں؟ اور اسی طرح اگر اللہ جلال کو متمل مانے تو پھر کیا کہنا پڑے گا کہ اللہ کے ہوٹ بھی ہیں اللہ کے دانت بھی ہیں اللہ کی زبان بھی ہے معاذ اللہ شما مستقبل کلام کرنے میں جس طرح ہم اس کے محتاج ہیں اللہ کے جلال بھی محتاج ہے حالانکہ اللہ تو محتاج کسی کا نہیں ہے بات سمجھے تھے ان کے اشتباہ اور وہ کہتے تھے کہ اگر یہ کس مان لیں اللہ الجلال کی تو اتنے خدا مزید لازم آئیں گے بعد اللہ صبح صف اللہ اس لیے وہ اللہ دلال کی صفات کا شرح سے انکار کرتے تھے یہ تھے جامعہ امام احمد بن حمبل اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ بلکہ عظم تعلیہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تو فرمایا ہے انہوں نے تو فرمایا ہے کہ سب سے بڑا کفر اس ملت میں ملت اسلامیہ میں کس کا ہے جامعہ کا ہے اور ان کا یہ سفر وہ یہود سارا سے بھی بڑا ہوا ہے یہاں تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خلق و فال آباد میں بات کی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری کتاب وہ کیا ذکر کی ہے کتاب ال توحید و علل ال اور اس توحید میں اللہ جلال کی صفات کا تذکرہ کیا ہے اور ان صفات میں زیادہ زور تقریباً پچیس تیس عنوان میں امام بخاری اللہ علیہ کی شفت کلام تھے اللہ ذل جلال کلام کرتے ہیں متقلم ہیں قرآن بھی اللہ ذل جلال کا کلام ہے یہ اللہ ذل جلال کی مخلوق نہیں ہے ہماری طرح یہ اللہ کا کیا ہے کلام ہے یہ معروف مسئلہ تھا جامعہ کے نزدیک اور امام احمد بن امبل امام نعیم بن نعیم بن حماد اور امام بویتی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے محدثین نے بڑی بڑی بارش آئی اسی مسئلے کو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے یا اللہ بن جلال کی صفت ہے یا اللہ بل جلال کی مخلوق ہے اس تفصیل کو چھوڑتا ہوں آج کا اللہ کا شکر ہے کہ دور ختم ہو گیا مباحث کا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ بن جلال کی توحید کے ساتھ ساتھ اللہ بن جلال کی صفات کر دیکھتی ہے کتنے تعجب کی بات ہے کہ ایک انسان میں متعدد سفتیں ہو سکتی ہیں یا نہیں ایک انسان میں متعدد سفتیں ہو سکتی ہیں یا نہیں اگر ایک انسان میں متعدد شستے ہو سکتی ہیں اور ان میں انسان کا تعدد لازم نہیں آتا تو اللہ بن جلال و انسرال کی زیادہ شستے ہونے کی وجہ سے انوہیت میں تعدد کس طرح لازم آئے گا بات سمجھے یا نہیں لیکن یہ سیدھی سی بات بھی جان میں سے سمجھ نہ آئی وہ یہ انکار کرتے رہے اللہ سبحانہ آ تعالیٰ کی صفات کا تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے آخر میں اللہ جلال کے کلام پر بھی دوسری سفتوں میں بھی اور سفت کلام پر بھی اور سفت کلام میں اللہ جلال کے کلام الہی ہونے میں بھی اور اس میں پھر جو ایک ظلم پیدا ہو گیا تھا بعض لوگ یہاں تک کہنے لگے تھے کہ ہماری زبان سے جو اللہ کا کلام نکلتا ہے اللہ کا کلام آتا ہے معاذ اللہ وہ بھی اللہ گل جلال کی صفت ہے یہاں تک بعض لوگوں نے کہنا شروع کر دیا لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بھی تربیت کی پہلے موقف کی بھی تربیت کی اور اس موقف کی بھی تربیت کی اور آخر میں یہ نام لائے جس کو آپ نے پڑھا ہے اور جس کو آپ نے سنا ہے کیا ہے باب اور اللہ وہ نادا الموازین القسط یوم قیامہ باب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان کے کہ نادا الموازین القسط یوم القیامہ قیامہ قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے اللہ اکبر کبیرہ اس حدیث کا پوری کتاب سے بھی تعلق ہے اور اس حدیث کا کتاب کے ساتھ بھی تعلق ہے علامہ کرمانی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب حدیث کا پوری کتاب سے تعلق یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جس طرح یہ آیت آخر میں لائے ہیں اور وزن اعمال کا تذکرہ کیا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے آخری حدیث یہ لا کے اشارہ کیا ہے کہ لوگوں جتنے بھی اعمال ہیں جتنے بھی اعمال ہیں توحید کے بعد جتنے بھی اعمال ہیں ان میں وزن تبھی ہوگا جب سنت سیاح کے مطابق ہوگا جب سنت سیاح کے مطابق ہوگا اور میں نے تمہیں یہ سنت سیاح کا ایک نظام تمہارے سامنے رکھ دیا ہے اس سنت سیاح کا ایک نظام تمہارے سامنے رکھ دیا ہے اس نظام کے اپنے آمان اور اپنے اقوال کو سن لو اگر اس سے پورے اترتے ہیں تو قیامت کے دن تمہارے اعمال اور تمہارے اخبار بھاری ہوں گے اور اگر اس کے مطابق نہیں پورے اترتے تو پھر تمہارے کیے ہوئے سارے اعمال اکارے جائیں گے اور برباد ہوں گے علامہ کرمانی رحمت اللہ علیہ نے پوری کتاب سے گویا یہ نسبت اور یہ تعلق اور یہ اس کے ساتھ علاقہ ذکر کیا ہے آخری کا اور آخری حدیث کا کتاب کے ساتھ بیس کا تذکرہ یعنی حدیث کے ساتھ بھی اس کا ذکر ہے کتاب و کے ساتھ جس طرح کے ابھی آتا ہے پرما کے کس طریقوں میں قیامت قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھیں وزن وزن آباد ہوگا یہ نہیں کہ جناب بغیر وزن کے اور بغیر توڑ کے تمہارے آباد ہے تمہارا فیصلہ کر دیا جائے گا ایک دور میں لوگ اس کا انکار کرتے تھے لیکن آج کے دور میں تو اللہ کے فول و کرم سے حقیقتوں کا انکار مشکل ہو کے رہ گیا ہے اس تفصیل کو بھی نظر انداز کرتا ہوں بات کی ضرورت نہیں ہے اس موضوع پر کہتے ہیں امال اور بنی آدم و قول ہم دوسر کہ بنو آدم کے اعمال اور اقوال کو لے جائیں گے قول بھی اور عمل بھی یہ آ گیا ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہمارا قول وہ کیا ہے قرآن مجید پڑا ہوا وہ بھی اللہ کی صفت ہے ہیں کہ اگر یہ اللہ دل جلال کی صفت ہے تو معاذ اللہ اللہ کی صفت تو بھی جائے گی ہمارا قول ہمارا ہے کلام اللہ دل جلال والی کلام کا ہے بول ہمارا ہے زبان ہماری ہے لیکن الفاظ کس کے ہیں اللہ اللہ شریف کے اس لیے ہمارا ہمارے اعمال اور ہمارے اقوال یہ سارے کے سارے ہمارا کھیل یہ ہمارا عمل ہے اور یہ ہمارا عمل ہمارے عمل کی جزا اور سزا ہمیں ملے گی قیامت کے دن ہر بنی آدم کے آباد اور اخبار جو ہے وہ کیا ہے تو لے جائے فرماتے اور الدم اگر امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ القسطاس یہ آیا ہے نا قرآن مجید میں القسط تو نہیں آؤ قیامت کس کی لفظ قرآن مجید میں آیا ہے قرآن مجید نے کس کی طرح طرح دیا ہے فرماتے ہیں کہ یہ لفظ ال رومی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں عدل اور انصاف کہتے ہیں اللہ اکبر کبیر وہی اقال اور کس مستر المسر اور کہا یہ ہے کہ کس کس کا مستر ہے اب مستر المقصد مقصد کا مقصد کیا ہے سب فائل مقصد کیا ہے سب فائل اور اس کا مقصد کیا ہے السٹ اور ایک لفظ ہے فسٹ فتح کاف کے ساتھ اس کا مستر بھی کشت ہے لیکن اس کا اسم فائل کیا بنتا ہے اس کا اسم فائل کیا بنتا ہے کا اور آسف کے معنی کیا ہے ظلم اور کے یہی تقریب اور یہی تفصیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں فرماتے ہیں یہ یقال اور کس مستر اور بہول عادل وہ امر کاقف بہول جاہر آگے ہے تسنا احمد ابن اشتاف یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد علی بن اشتاب بھی ہیں محمد بن اشتاب بھی ہیں یہ تینوں بھائی نہیں ہیں علی بن اشتاف سے آ کے راوی نہیں محمد بن استاد البتہ امام بخاری کے بھی راوی ہے امام ابو داود کے بھی استاد ہے امام بخاری کے بھی استاد محمد بن استاد اور اسی طرح احمد بن استاد یہ امام بخاری کا استاد ہیں باقی اصحاب خطہ میں سے کسی نے اس سے روایت نہیں دی صرف امام بخاری نے احمد بن استاد سے روایت دی اب سوال پیدا ہوتا ہے ذرا غور کیجیے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث صحیح بخاری میں تین جگہ ذکر کی ایک جگہ زہیر بن حرف سے ایک جگہ قطانہ بن شہید تھے اور ایک جگہ احمد بن اشفاق اور آخری مقام پہ آدمی ہے احمد بن اشکاس اس سے پہلے فطابہ بن شہید اور دوسرے زہیر بن حرف جو مقام اور جو منظر بن سعید اور جو ہے سر حرف کی ہے وہ احمد بن سعید کی نہیں اب دیکھنا یہ ہے سوچنے والی بات ہے کہ مقرر ہو یا اچھا مصنف ہو وہ آخر میں ایسی بات کہتا ہے جو سب سے راجے اور زیادہ اوقات نفس جس میں طبیعت کا ملان اس کو پڑھنا اس کو سمجھنا اور اس سے متاثر ہونا پڑھنے والا زیادہ متاثر ہو جاتا ہے اب یہ آخری حدیث ہے آخر میں لائے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لیکن قطعبہ سے نہیں لائے زہر سے نہیں لائے جو بڑے بڑے امام تھے آمد بن اشکار سے لائے ہیں کیا وجہ ہے جی آمد بن اشکار سے کیوں لائے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کا بھی ایک پس منظر وہ یہ کہ آمد بن اشکار سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مصر میں سب سے آخر میں دو سو ستارہ میں پڑا ہے دو سو سترہ میں اور دو سو سترہ ہی میں یا دو سو اٹھارہ میں آمد بن اشکاف کی وفات گویا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہے کہ یہ میرے آخری استاد ہے اور آخری حدیث میں ان سے بیان کرتا ہوں بات سمجھے یا نہیں گویا اشارہ یہ ہے کہ یہ میرے آخری استاد ہے اور آخری حدیث کی میں ان سے بیان کرتا ہوں یہ احمد بن اشفاق قال حدثنا محمد ابن فضیل احمد بن اشفاق کیا تھے کہاں کے رہنے والے تھے مصر کے محمد بن فضیل کہاں کے رہنے والے ہیں کوفہ کے عمارا بن خاصا کہاں کے رہنے والے ہیں کوفہ کے اور ابو ذرا کہاں کے رہنے والے ہیں یہ ابو ذرا محدث نہیں ابو ذرا بن امر بن بدری کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جریر بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ پوتے ہیں ابو ذرا یہ بھی کہا کے رہنے والے ہیں کوفے کے اور وہ روایت کس سے کرتے ہیں حضرت ابو ہرارا رضی اللہ تعالیٰ سے اب میں ایک ایک راوی کی تفصیل بیان نہیں کرتا پھر کبھی اللہ نے موقع دیا تو عرض کروں گا یہاں یہ بات دیکھے کہ اس روایت میں حضرت ابو ہرارا بھی منفرد حضرت ابو ابوغیرا کے ساتھ ان کے شاگرد ابو ذرا بھی منفرد ابو زرا سے ان کے شاگرد عمارہ بھی منفرد اور تمارا سے آگے رواج کرنے والے محمد بن حسین گویا یہ آخری حدیث کیا ہے اصطلاح میں حدیث غریب حدیث غریب ہے یہ غریب روایت اللہ اکبر کبیرہ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دو اشارے کیے پہلا اشارہ تو یہ کہ لوگوں وہ جو نبی علیہ السلام السلام نے فرمایا تھا کہ میرا دین عرب سے نکل کے عجم تک پہنچے گا میرا دین عرب سے عجم تک پہنچے گا اور کوئی کچا اور پکا مکان ایسا نہیں ہوگا جہاں میرے دین کی بات نہیں ہوگی کوئی مانے یا نہ مانے لیکن میرے دین کا بلاوا وہاں ضرور پہنچے گا میرے دین کی تعلیم وہاں ضرور پہنچے گی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث اور یہ سرد لا کے اشارہ کر دیا کہ عرب سے نکل کے دین تک اللہ کے فضل و کرم سے پھیل چکا بات سمجھے دین عرب سے نکل کے اجم تک پھیل چکا ایک اشارہ دوسرا اشارہ یہ کہ جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا بادا علیہ السلام وہ غریب وہ سیاحوں دوا بدا فتح جب یہ دین آیا تھا تو اس وقت بھی لوگ اجربی تھے اور جب آخری دور آزاد آئے گا تو اس وقت بھی لوگ دین پہ عمل کرنے والے اجربی سمجھے جائیں گے نبی علیہ السلاط السلام نے جب دین کی دعوت دی تو کفار نے کیا کہا تھا ما سمینا بہار اور سلسلہ لا کے ان اختلاف انہوں نے کہا تھا یہ تو محمد نے اپنی طرف سے باتیں بنا لی ہیں یہ باتیں محمد نے اپنی طرف سے بنا لی اللہ اکبر کبھی کبھی کسی ملت میں سنی نہیں عجیب و غریب باتیں عجیب و غریب باتیں یعنی دین کی آواز کو غریب سمجھا جاتا تھا یہ ہمارا اصطلاحی غریب نہیں جس کے پاس روپے پیسے نہیں ہوتے یہ مطلب نہیں غریب کا غریب سے مراد اجنبی اوپرا اجنبی انسان یہ عجیب بات ہے آپ السلام نے فرمایا آخری دور میں بھی میرے دین کو اور دین سے عمل کرنے والے کو غریب سمجھا جائے گا عجیب لوگ آج بھی توحید کی آواز کو سربرند کرنے والے وہ کہتے ہیں یہ کہاں سے آئے بات سمجھتے ہیں یا نہیں آج بھی توحید کی آواز کو اور نبی علیہ السلام کی اسی دعوت کو آگے تو نہ ٹھہرانے والے اسی اسلوب میں اور اسی نقطے میں آج ان کو بھی اجربی سمجھا جاتا ہے کہ یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں اور کہتے ہیں اور یہ تو آٹے میں نمک کے برابر ہے آٹے میں نمک کے برابر ہے ٹھیک ہے آٹے میں نمک کے برابر ہے اللہ نے بھی یہی فرمایا قلیل المر عبادی قلیل کلیم عبادی شکور اور نبی علیہ السلام نے بھی یہی مشارت دی ہے فتو بن ہو رہا ان تھوڑے لوگوں کے لیے مبارک ہے یہ تھوڑے ہیں لیکن بھیڑ کا پکے تو ہے نا دین کا مستاق تو ہے نا اس لیے یہ بھی تھوڑے نہیں ہے لیکن اس لیے کہ ان کے پشت میں کون ہے شہاب کرام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو اشارے ہیں سڑک کے اعتبار سے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے اب آئیے متن کی طرف کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام السلام نے ارشاد فرمایا کالے نے حبیب اطالے دو کلمے ہیں جو اللہ کو بڑے ہی محبوب ہیں دو کلمے ہیں جو اللہ کو بڑے ہی محبوب ہیں کلمہ سے مراد کلام ہے کلمہ سے مراد یہاں کلام ہے وہ نہ بھی کلمہ نہیں الکلمہ تو نفظ و نفرت ہاں؟ بلکہ کلمہ سے مراد کیا ہے باوانا کلام آپ بھی کلمہ توحید کہتے ہیں کلمہ شہادت کہتے ہیں کلمہ تمجید کہتے ہیں نا ہاں؟ کلمہ کہتے ہیں نا اس کو بھی حالانکہ وہ پوری عبارت ہے ہاں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد اللہ محمد رسول اللہ کلمہ شہادت کیا کہ کلمہ ہی ہے نا تو یہاں بھی دو کلمے یعنی دو جملے حبیب آساد ہے یہ بڑے محبوب ہیں اللہ کو کیا ہے بڑے محبوب ہیں اللہ کو بڑے پیارے ہیں اللہ ان سے پیار کرتا ہے یہ بھی اللہ کی صفت ہے کسی اچھے آدمی سے پیار کرنا اچھے کلام سے پیار کرنا یہ بھی اللہ کی کیا ہے محبت کرنا یہ بھی اللہ کی صفت ہے بات سمجھ لو قرآن مجید میں کیا آتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان تم تو ہپور اللہ ستا بھی انہیں یو بے رو اللہ اللہ تم سے محبت کریں گے حدیث میں کیا آتا ہے قرآن میں اور جگہ بھی اللہ حکم الصابرین اللہ کر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اللہ عب المتاحرین اللہ پاک ساتھ رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا من احب الفا اللہ احب اللہ ہونے جو اللہ سے ملنے کا مشتاق ہے پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتے ہیں جو کہتا ہے کہ مجھے اللہ کا بھی ہو جائے اللہ بال جلال بھی افسوس بندے سے ملنا چاہتے ہیں یہ ایسا نہیں کہ یہ طرفہ تعلق ہے بندے کا اللہ سے یک طرفہ تعلق نہیں بندے کا اللہ سے دو طرفہ تعلق ہے یہ ایسا نہیں کہ جس طرح آج آج کے نام ادا وہ کہیں بھٹکتے پھرتے ہیں معصوص کا پتہ ہی نہیں ہوتا معصوص کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ آگے کہاں کہاں اور کس کس طرح چھت مارتے پھرتے ہیں بات سمجھ گئے یا نہیں اس مارتے کرتے ہیں معبودوں کو پتہ نہیں قرآن کہتا ہے نا ان کو پتا نہیں ہوتا لیکن اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کی پکار کو سنتے ہیں بلکہ رب الجلال نے فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ الجلال اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں جبراہیم سے کہتے ہیں جبراہیم میری فلاں میرے بندے سے محبت ہے آسمانوں میں اور زمین میں اعلان کر دو کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے اللہ خدا سے محبت کرتا ہے اچھا یہاں بھی تعلیم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں محبت سے مراد ہے کہ اللہ جلال اس کی دعائیں قبول کرتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے اللہ اس کی اس کو گناہوں سے محفوظ رکھ رکھتا ہے یہ اللہ کی محبت بھائیو یہ تو اس محبت کے سمراٹ اور نتائج ہیں محبت کچھ اور ہے انہوں نے سمجھا کہ معاذ اللہ جس طرح ہمارا دل ہے ہمارے دل میں کسی کی محبت ہوتی ہے شاید اسی طرح اللہ کا بھی دل ہے اور اللہ دل کا محتاج ہے اس لیے یہ محبت کی بات بھی ختم کرے دوسری سے بات کی طرح نہیں سکم اس رہی ہے اللہ بل جلال کی مثال ہے کوئی بھی نہیں اللہ محبت کرتے ہیں لیکن ہماری محبت کی طرح نہیں اللہ سنتے ہیں لیکن ہمارے کانوں کی طرح ہماری طرح سنتے اللہ دیکھتے ہیں لیکن ہماری طرح دیکھنے کی طرح نہیں اللہ گل جلال بولتے ہیں لیکن ہمارے بولنے کی طرح نہ سک مشرش ہے جس طرح بھی اللہ کی شان ہے جس طرح کی اللہ کا مقام ہے اللہ اس طرح سنتے ہیں اس طرح بولتے ہیں اس طرح دیکھتے ہیں اسی طرح اللہ سبحان اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت ہے کرتے ہیں کلمے سے محبت ہے تو جو ان کلموں کو پڑے گا ان سے بھی اللہ کی محبت ہوگی یا نہیں بات سمجھے جو ان کلموں کو بردو زبان بنائے گا اللہ ان سے بھی محبت کرے گا نا جب یہ کلام محبوب ہے تو متکلم محبوب کیوں نہیں جب کلام محبوب ہے تو متکلم بھی اللہ کے ہاں محبوب ہے فرمایا کل بتانے ہے بتانے اطانے رحمان رحمان کے ہاں یہ اس کی مہربانی ہے کہ چھوٹے چھوٹے کلبوں کو اللہ نے اتنی محبوبیت بخشی یہ اس کی مہربانی ہے کہ دو چھوٹے چھوٹے کلبوں کو محبوبیت بخشی ہے خفیفتان علی یا کوئی شکل لفظ نہیں ہے متشدد شد والا لفظ اس میں نہیں ہے شکیل لفظ اس میں نہیں ہے مشکل سے پڑے جانے والا لفظ اس میں نہیں ہے آسان پڑھنے میں پڑھنے میں آسان اللہ اکبر کبیرہ صبح وہ خفیف ہے السان نسان شکیل دان ہے فلمیزان پڑھنے میں بڑے آسان لیکن وزن میں بہت زیادہ یہ ہے باپ کے ساتھ تعلق یہ ہے باپ کے ساتھ وہ نازا الموازین اور قسط یہاں بھی کیا ہے شکیل اطان دل میزان وزن میں کیا ہے بہت بھاری ہے یہ بات کی مناسبت شیخ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لفظ لائے اور وہ لفظ کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہ کلمہ تنظیم ہے یہ کلمہ تنظیم ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک اللہ ہر نقص سے پاک اللہ ہر کمزوری سے پاک کمزوریاں سب انسانوں میں ہے مخلوق میں کمزوری سب مخلوق میں ہے کمزور مخلوق ہے خالق مخلوق کمزور نہیں ہے خالق کے مالک میں کوئی نقص اور عیب نہیں ہے انسان میں مخلوق میں سو عیب ہو سکتا ہے لیکن اللہ میں کوئی نقص اور عیب نہیں ہے اللہ دل جلال اولاد سے پاک ہے اولاد ہونا ہماری کمزوری ہے اولاد ہونا اللہ کی کمزوری بعد اللہ سمت کا سمجھا جائے گا وہاں اللہ کا مقام یہ ہے کہ اللہ کی اولاد نہ ہو ورنہ اللہ محتاج اولاد اولاد کا بنے گا بات سمجھے اسی لیے اللہ دل جلال نے فرمایا والحمد لله الذي لم يتخذ ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظلم وقدره تفصیلا یہاں تفصیل کی بات نہیں صرف ایک اشارہ سمجھے قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ نے کیا فرمایا سبحانہ سبحان رب کا رب العزت اما یسفون اللہ اکبر سبحان رب دیکھا رب عزت اما جیسے فون یہ مشرق یہ یہودی یہ عیسائی جو اللہ کی سستیں بیان کرتے ہیں اللہ ان سفتوں سے پار اللہ ان سفتوں سے سبحان رب کا رب عزت اما یا سفون یہ کہتے ہیں اللہ کی بیٹ ہیں ہے یہ کہتے اللہ کے بیٹے ہیں یہ کہتے اللہ نے زمینوں کا انتظام دے رکھا ہے یہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ بھی عبادت کے لائق ہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ الجلال والاکرام کرام نے اختیارات دے رکھے ہیں معاذ اللہ سما سنلہ اللہ فرماتے ہیں رب رب اما جیسے جو یہ سستے بیان کرتے ہیں اللہ دل جلال کی معاذ اللہ سما سن اللہ اللہ ان سے پاک اللہ ان سے پاک سلام الشریم رسولوں پہ سلام ہو جنہوں نے ہمیں سیدھی راہ بتلا دی بات سمجھ ہے وہ سلام العلد الشریم سلام ہو رسولوں پہ انبیاء پہ جنہوں نے یہ غلط نسبتیں اور غلط کمزور سفتیں جو مشرقی اللہ گل جلال کی طرف منسوخ کر رکھی ہیں ان سے اللہ جلال کے نبیوں نے انبیاء نے رسولوں نے ہمیں سمجھا دیا بچا دیا اور سیدھا سراط مستقیم کا راستہ سمجھا دیا دکھا دیا سلام والحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین تو یہ ہے سبحان کا کلمہ کیا ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک اللہ ہر نقص سے پاک اللہ ہر کمزوری سے پاک اللہ ہم سواری پہ سوار ہوتے ہیں کیا پڑھتے ہیں جہاں بھی یہ جملہ آتا ہے اس میں اس کی طے میں یہ چیز اثر پذیر ہوتی ہے کیا کرتے ہیں سبحان اللہ بھی لنا ہاں وما کنہ خلا لکرے اللہ پاک ہے سواری کے ہم محتاج ہیں وہ محتاج ہے بات سمجھے سواری کے ہم محتاج ہیں وہ محتاج ہے نہیں ہے وہ اللہ ہے جس نے ان کو ہمارا خدمت گزار بنا دیا انہوں نے ہمارا ان کو ہمارا اللہ نے خدمت گزار بنا دیا ہے یہ معشور مشہور ہے کہنا سبحان اللہ بھی اسرا اثرا ہی سبحان اللہ بھی اسرا اثرا ہی کیوں ہے سبحان اللہ پہلے بندہ تو اوپر نہیں اٹھ سکتا ایک لاکھ سے دوسری ٹانگ اوپر اٹھائے گا گر جائے گا یہ انسان کی کمزوری ہے لیکن اللہ کے کلام کو کمزوری سے پاک ہے وہ اپنے بندے کو لے گا راتوں رات بات سمجھے یا نہیں یہ انسان میں یہ کمزوری ہے کہ یہ اوپر نہیں اٹھ سکتا راتوں رات نہیں جا سکتا لیکن اللہ کے لیے بھی یہ مشکل ہے اللہ لے گیا اپنے بندے کا اس لیے سبحان اللہ بھی اثرات اب بھی یہ سبحان کیا ہے کلمہ تنظیح ہے یہ کلمہ تنظیم ہے جس طرح ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ یہ اسی طرح ہے جس طرح ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ یہ کلمہ بھی کیا ہے کوئی کمزوری کوئی نقص کوئی ایپ نہیں ہے اللہ تمام عیوب اور نقائص سے کیا ہے پاک ہے سبحان اللہ ہے وہ بھی ہم بھی اپنی تمام تعریفوں کے ساتھ اپنی تمام تعریفوں کے ساتھ سبحان اللہ ہے عظیم اللہ پاک ہے جو استبوں والا ہے بھائی سبحان بھی حقیقت وہی ہے جو عظیم ہے بات سمجھے سبحان بھی حقیقت وہی ہے سبحان کا مستحق بھی وہی ہے جو کون ہے عظیم ہے جو چھوٹے ہیں وہ جو کمزور ہے نا بڑا کون ہے عظیم کون ہے وہ اللہ ہے باقی سب کیا ہیں چھوٹے ہیں اور چھوٹوں میں نقش ہوتا ہے بڑے میں کوئی نقش نہیں ہوتا اس لیے وہ بڑا ہے اور اس کی یہ کمریائی اس بات کی مستحق ہے کہ اس کی تصویر کیا کرے اس کی شمریائی اس بات کے لائق ہے کہ اس کی تصویر بیان کریں سبحان اللہ عظیم اللہ اکبر یہ دو کلمے ہیں سبحان اللہ ہم بہی سبحان اللہ عظیم امام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ان سے کسی نے پوچھا کہ اللہ جلال کی عظمت کو کیسے سمجھے اللہ کی عظمت کو ہم کس طرح سمجھے امام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ اللہ کے بندو اللہ کی عظمت کو سمجھنے کے لیے یہی سمجھو کہ اللہ کا ایک خدمت گزار ایک غلام ایک نوکر اللہ کا ایک نوکر ایک غلام اس کے ساتھ تو پر ہے جب وہ سدرا المنتہا منتہا میں پھیلا دیتا ہے تو یہ دنیا کی زمین و آسمان نہیں اس کے اوپر آسمان اوپر آسمان اوپر آسمان اوپر آسمان اوپر آسمان سدرت المنتہا کے بات جتنا آسمان ہے اس کے سارے پاٹ بھر جاتے ہیں اس کے پڑوس اس کے پڑوس ہے یہ ایک اللہ کا غلام ہے یہ ایک اللہ کا غلام ہے اللہ کا فرم بردار ہے جس کا ایک غلام اتنا ہے باقی غلام بے شمار ہے اس کی عظمتوں کو تم کیا اندازہ کر سکتے تو سبحان اللہ عزیز اللہ اکبر کبیرہ یہاں یہ بھی دیکھیے امام عبداللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں اللہ اکبر اور لوگوں اور تم اپنے مال سے بڑے وکیل ہو اور لوگوں تم بڑے کمزور ہو کہ صبح کو رات کو نہیں اٹھ سکتے رات کو نہیں اٹھ سکتے اور مال کے بارے میں بڑے وکیل ہو کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے نہیں وکیلوں ہو اور اور او عبادت سے بیج چرانے والوں وہ سبحان اللہ ہی سبحان اللہ عظیم ہی پڑھ لیا کرو سمجھے بات بات اور یہی پڑھ لیا کرو مال خرچ کرنے کا مداخلہ بھی ہو جائے گا اور تحجد کا مداوع بھی ہو جائے گا عبداللہ اللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضور اخبر نے سلام احب و حضور فرمائیے اللہ کے ہاں محبوب کلام کون سا ہے ایل الکلام احب اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما علم ما علم ملائکتہ و عبادہ وہ کلام جو اللہ نے اپنے فرشتوں کو سکھایا ہے اور اپنے بندوں کو سکھایا ہے اور وہ کیا ہے سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ ہے بحمد پھر آپ نے فرمایا صحیح بخاری ہی میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی سو مرتبہ سبحان اللہ ہی پڑتا ہے تو اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاڑ کے برابر بھی ہوں اللہ سب اس کے گناہ سبیرہ معاف کر دیتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی سو مرتبہ صبح اور سو مرتبہ شام یہی سبحان اللہ ہی سبحان اللہ عظیم پڑتا ہے اس کے اس عمل کو کوئی دوسرا عمل نہیں پہنچ سکتا اللہ یہ کہ دوسرا آدمی بھی صبح شام سو سو مرتبہ یہ سبحان اللہ ہم نے ہی سبحان اللہ عظیم پڑھے اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس کلبے کی کیا فضیلت اور کیا درجہ اور اللہ جلال کے حال میں کتنا پیارا اور محبوب کرنا ہے میرے بھائیوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری بات میں اور آخری حدیث میں یہ اشارہ بھی کر دیا یہ اشارہ بھی کر دیا لوگوں ہمارا آخری آخری عمل کیا ہے وزن عمل ہے وہ کیا ہے بچنے عمل ہے اور اس کے بعد یا جنت ہے یا جہنم آخری عمل کیا ہے جنت ہے یا حدیث بھی آخری کیا ہے آخری حدیث بھی آخری ہے نا اس کے بعد یا علم پڑھو یا پھر کیا ہے یہ حالت میں اور ڈوب جاؤ طالب علم علم پڑھنے کے بعد یہ مت سمجھے سند لینے کے بعد یہ مت سمجھے کہ ہم نے علم کو پورا کر لیا یہ تو علم کے دروازے پہ آپ کے اساتذہ آپ کو کھڑا کر دیا علم کے دروازے پہ اس میں اور آگے داخل ہو اور اس علم میں آگے بڑھتے چلے جائے اللہ آپ کو اس کی توفیق پتا فرمائے یہ علم کی انتہا نہیں علم کی تو انتہا ہوتی ہی ہے اللہ جلال نے تو اپنے نبی سے فرمایا تھا خود رب سے رب سے علما اللہ نے حکم دیا کہ میرے نبی یہ کہا کرو اللہ مجھے اور علم بتا فرماؤ نبی علیہ السلام نے بھی دعا کی اللہ عمین میں گا ہوگا علم بند کیا اللہ میں آپ سے علم میں ناطے کا سوال کرتا ہوں تو بھائیو علم وہ علم ہے ہی نہیں جس میں ٹھہراؤ آ جائے اس کو تو جوہر سمجھے وہ تالاب سمجھے ایک تاثر شدہ تالاب جس علم میں ٹھہراؤ آ جائے آگے بڑھوتی نہ ہو اضافہ نہ ہو بلکہ اور کہتے ہیں کہ طالب علم کا وہ دن جس میں اس کے علم میں اضافہ نہیں ہوتا وہ سمجھے کہ میرا وہ دن ضائع گیا وہ دن میرا ضائع گیا جس دن میں میرے علم میں پہلے سے علم سے کوئی اضافہ نہیں ہوتا اسے سمجھنا چاہیے کہ میرا علم جو ہے وہ میرا یہ دن جو ہے وہ ضائع چلا گیا تو میرے بھائیوں علم میں اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے ہمارے شہر حضرت استاد گوندری رحمۃ اللہ علیہ وہ آخری درس میں وسیع کیا کرتے تھے طالب علموں کو کہ چار کتابوں کو اکثر و بیشتر کر جان بناؤ فت الباری بخاری شریف آ گئی نا فت الباری حافظ ابن قیم کی جو ہے حجی الساری اپنے حافظ ابن قیم کی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کیا کتاب ہے الحبی یہ جو ہے نا حجی الساری مقدمہ وہ ہے الحبی اور اس کا دوسرا نام کیا ہے آتا ہے کسی کو ہاں، آ رہا ہے آواز زاد المعاد زاد المعاد حضرت سید عبداللہ غزری حضری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے زاد المعاد مہادی فرمایا کرتے تھے زاد المعاد مہادی یہ وہ کتاب ہے کہ امیر جمالی رحمت اللہ علیہ مرز الموت میں کہتے تھے کہ افسوس کے زاد المعاد میں نے نہیں دیکھی دوسری زاد المعاد تیسری فرمایا کرتے تھے میرے نوتاب اور چوتھی فرمایا کرتے تھے المحلہ ابن حضر یہ چار کتابیں آپ پیش نظر رکھیں علم میں بڑھوتی اور علم میں اضافہ ہوتا رہے گا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے نا علماء کہتے ہیں کہ پپر بخاری تھی اب ہوا نہیں لیکن حضرت الشیخ فرمایا کرتے تھے کہ جو یہ کتاب یہ کتاب یہ طالب علم کو صحیح طور پہ اگر وہ بخاری پڑھتا ہے تو اس کو فقیر گھر بنا دیتی ہے فقیر نہیں فقیر گھر بنا دیتی ہے ہاں؟ یہ کتاب فقیر گھر ہے فقیر ہی نہیں اس سے سپاہی نہیں آتی فقیر گھر انسان بن جاتا ہے اگر صحیح طور پہ اس کتاب کو سمجھ لے اور پڑھ لے اس سے دیکھیے پہلے حافظ بابی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات ذکر کی وہ کہتے ہیں اس دن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ جو علم میں اضافہ چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ دو کتابیں پیش نظر رکھے ایک کتاب المغنی ابن قدامہ ایک کتاب مغنی ابن خدامہ اور دوسری کتاب ابن حزم کی المحلہ یہ بات کہی ہے ابن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ ذاتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دو کتابوں کا میں اضافہ کرتا ہوں ایک کتاب اصل قبرا امام بہتی کی اور دوسری ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ کی اکتم ابن عبد البر کی کیا اکتم یہ چار کتابیں اپنے پیش نظر رکھے اور ہمارے شہر رحمت اللہ علیہ کے فرمانے کے مطابق یہ چار کتابیں فتح باری اور اس کے ساتھ کیا نائن اوتار اور تیسری کتاب حافظ بن قیم کی زاد المعاد یہ بھی اپنے سامنے رکھے علم تازہ رہتا ہے علم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو علم کی توفیق دے اور جو علم پڑھے اور سمجھے اس کو اللہ جلال ہمیں عمل کی بھی توفیق بنتے الحمد للہ